السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار چمکتے دمکتے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ترکی سے ایک کہانی جس کا ترجمہ آپ کے لیے کیا ہے سعید لخت نے کہانی کا عنوان ہے کہو نمک نمک ترکی کے کسی گاؤں میں ایک زمیندار رہتا تھا اس کا ایک نوکر تھا حسن اس کا نام تھا حسن میں ویسے تو بہت سی اچھائیاں تھیں وہ نیک تھا محنتی تھا بڑوں کا کہاں مانتا تھا چھوٹوں کو پیار کرتا تھا مگر اس میں ایک برائی بھی تھی وہ بھلکڑ بہت تھا اسے کوئی بات یاد نہیں رہتی تھی ادھر سنی ادھر بھول گیا ایک دن زمیندار نے حسن کو پیسے دیے اور بولا جاؤ بازار سے ایک سیر ہک لے آؤ ترکی میں ہچ نمک کو کہتے ہیں اور ہچ کا مطلب کچھ نہیں بھی ہوتا ہے حسن نے سوچا ایسا نہ ہو کہ بھول جاؤں اور نمک کے بجائے کچھ اور لے آؤں آہا یہ ٹھیک ہے میں ہچ ہچ کی رٹ لگاتا جاؤں گا پھر نہیں بھولوں گا حسن نے زور سے ہچ ہچ کہنا شروع کیا اور بازار کی طرف چل پڑا راستے میں دریا پڑتا تھا دریا کے کنارے ایک کسان بیٹھا مچھلیاں پکڑ رہا تھا حسن کو مچھلی کے شکار کا بہت شوق تھا وہ کسان کے پاس کھڑا ہو گیا ساتھ ہی زور زور سے کہتا جاتا ہچ ہچ ہچ ہچ کسان سمجھا حسن کہہ رہا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں اسے بڑا غصہ آیا جھلا کر بولا یہ کیا ہچ ہچ لگا رکھی ہے تو پھر کیا کہوں حسن نے پوچھا کسان نے کہا کہو خدا کرے دس بارہ آئیں اب حسن ہچ کو تو بھول گیا اور زور زور سے کہنے لگا خدا کرے دس بارہ آئیں خدا کرے دس بارہ آئیں آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک جنازہ جا رہا ہے جنازے کے پیچھے پیچھے بہت سی عورتیں اور مرد روتے پیٹتے جا رہے تھے حسن ایک طرف کھڑا ہو گیا ساتھ ہی زور زور سے کہتا جاتا خدا کرے دس بارہ آئیں خدا کرے دس بارہ آئیں لوگ بہت ناراض ہوئے ایک آدمی ڈانٹ کر بولا یہ کیا کہہ رہا ہے بھاگ یہاں سے تو پھر کیا کہوں حسن نے پوچھا آدمی بولا کہو خدا خدا اسے اسے بخشے بخشے اب حسن نے یہی رٹ لگانا شروع کر دی خدا اسے بخشے خدا اسے بخشے آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ بیچوں بیچ سڑک پر ایک مچھلی پڑی ہے مچھلی سے ایسی سڑاند آ رہی تھی کہ ناک نہ دی جاتی تھی حسن مچھلی کو دیکھنے لگا ساتھ ہی زور زور سے کہتا جاتا خدا ایسے بخشے خدا ایسے بخشے اتنے میں ایک آدمی ادھر سے گزرا اس نے حسن کو یہ رٹ لگاتے سنا تو بولا ارے بے وقوف یہ کیا کہہ رہا ہے تو پھر کیا کہوں حسن نے پوچھا کہو ہائے ہائے کتنی بدبو آ رہی ہے آدمی نے کہا حسن نے فوراً رٹ لگانا شروع کر دی ہائے ہائے کتنی بدبو آ رہی ہے آگے بڑھا تو تین عورتیں ملی بن ٹھن کے کہیں جا رہی تھیں حسن ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا ساتھ ہی زور زور سے کہتا جاتا ہائے ہائے کتنی بدبو آ رہی ہے ہائے ہائے کتنی بدبو آ رہی ہے عورتیں غصے کے مارے تن فن ہو گئیں انہوں نے حسن کو پکڑ کر خوب پیٹا بولی اب کہے گا بدبو آ رہی ہے تو پھر کیا کہوں حسن نے پوچھا کہو واہ واہ بہت اچھے ایک عورت نے کہا حسن بولا بہت اچھا بیگم صاحبہ یہی کہوں گا اور وہ زور زور سے کہنے لگا واہ واہ بہت اچھے واہ واہ بہت اچھے آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے گھوسا مارا تو حسن بولا واہ واہ دوسرے آدمی نے پہلے آدمی کے لات ٹکائی تو حسن نے زور سے کہا بہت اچھے ان آدمیوں نے یہ سنا تو حسن پر پل پڑے مارتے جاتے اور کہتے جاتے آپ کہے گا واہ واہ اب کہے گا بہت اچھے تو پھر کیا کہوں حسن نے پوچھا ایک آدمی نے کہا کہو بھائیو لڑو مت بہت اچھا حسن نے کہا اور اب اس نے یہی رٹ لگانا شروع کر دی ایک گلی میں دو کتے لڑ رہے تھے حسن رک کر تماشا دیکھنے لگا ساتھ ہی زور زور سے کہتا جاتا بھائیو لڑو مت بھائیو لڑو مت اتنے میں ایک بڑے میاں ادھر سے گزرے انہوں نے یہ سنا تو ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے بولے ارے بیٹے یہ کیا کہہ رہے ہو تو پھر کیا کہوں حسن نے پوچھا کہو بھاگ جا کتے ہٹ جا کتے حسن بھاگ جا کتے ہٹ جا کتے کی رٹ لگاتا آگے بڑھا اب بازار آ گیا تھا بازار کے نکڑ پر ایک موچی کی دکان تھی موچی دانتوں سے چمڑا کھینچ کر سیدھا کر رہا تھا حسن دکان کے سامنے ٹھہر گیا ساتھ ہی زور زور سے کہتا جاتا بھاگ جا کتے ہٹ جا موچی نے چمڑا نیچے رکھ دیا اور گرج کر بولا خبردار جو مجھے ایسا کہا مار مار کر بھتنا بنا دوں گا تو پھر کیا کہوں حسن نے کہا موچی بولا ہک کچھ نہیں حسن یہ سن کر اچھل پڑا اور بولا ارے بھائی موچی تمہارا بہت بہت شکریہ خوب یاد دلایا یہی لینے تو میں بازار آیا ہوں موچی کے برابر ہی پنساری کی دکان تھی حسن جلدی سے دکان پر پہنچا اور بولا او میاں پنساری دینا ایک سیر ہچ اس نے پنساری سے نمک خریدا اور خوش خوش گھر چلا گیا مجھے امید ہے کہ یہ کہانی سن کر آپ بھی بہت خوش ہوئے ہوں گے آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ اللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ